امبسا بن سعید نے خبر دی اور ان سے ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خیبر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور خیبر فتح ہو چکا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی مال غنیمت میں حصہ لگائیے سعید بن العاص کے ایک لڑکے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حصہ نہ لگائیے اس پر ابو حریرا رضی اللہ عنہ بولے کہ یہ شخص تو ابن قوقل نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جانور یعنی ابو حریرا ابھی تو پہاڑ کی چوٹی سے بکریاں چراتے چراتے یہاں آ گیا ہے اور ایک مسلمان کے قتل کا مجھ پر الزام لگاتا ہے اس کو یہ خبر نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے شہادت عزت دی اور مجھے اس کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے سے بچا لیا اگر اس وقت میں مارا جاتا تو دوزخی ہوتا امبسا نے بیان کیا کہ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ نے ان کا بھی حصہ لگایا یا نہیں سفیان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سعیدی نے اپنے دادا کے واسطے سے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سعیدی سے مراد عمرو بن یاہیا بن سعید بن عمرو بن سعید بن آس ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستائیس